السلام علیکم آج ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا دوسرا لیکچر ہے اس سے پہلے پہلے ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم نے ویب کے بارے میں خاصی ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے تھے کہ ویب کس طرح کام کرتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے کہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ کہاں جا رہا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہم نے سیمینٹک ویب کا تذکرہ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ آج کل کا ویب جو ہے it was designed for human beings جو فیوچر کا ویب ہے that will be designed for the to eat and understand future میں ویب پیجز اس طرح ہوں گے کہ نہ صرف انہیں ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ کر سکیں ان کو کمپیوٹرز بھی دیکھ کے میننگ فل ریزلٹس نکال سکیں گے سو so فیوچر کا وہ ویب جو ہے اسے سیمینٹک ویب کا نام دیا گیا ہے اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے اور چند سالوں میں آپ دیکھیں گے it will become more more and آج کا ایجنڈا خاصا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے اور وہ یہ کہ آج کے لیکچر کے بعد you should be able to develop your own web page and upload your own web page ابھی آپ کو اسکرین پہ ایک یو آر ایل نظر آ رہا ہے اس یو آر ایل کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹلڈا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد آٹھ ایکس لکھے ہوئے ہیں تو یہ آٹھ ایکس جو ہے they are going to be replaced by you user ID ڈی تو آپ کے پاس کیبلٹی ہوگی اس لیکچر کے بعد کہ آپ اپنا ویب پیج بنا سکیں اور آپ کے اپنے ویب پیج کا یو آر ایل ہوگا H T T T P colon slash slash W W W dot V U dot edu dot P K slash tilde اور اس کے بعد یہ آٹھ ایکس تو جناب اس سے پہلے پہلے کہ کہ میں میں آپ آپ کو بتاؤں نے اپنا ویب پیج کس طرح بنانا ہے اس بارے ڈسکس کر لیں کہ میں نے اپنا ویب پیج کس طرح بنایا تھا اگر آپ میرا ویب پیج وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یو آر ایل جو ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس یو آر ایل کو اپنے براؤزر میں انٹر کریں اور ریٹرن دبائیں تو جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ میرا ویب پیج ہوگا جس طرح کے اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپر رائٹ ہینڈ کارنر میں آپ کو ایک چیز ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہے وہ میرے پیج کا یو آر ایل ہے اس پیج کے بارے میں ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ اس پیج کا ٹائٹل ہے اس پیج کا title upper left hand corner میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور وہ کچھ ہوگا الطاف خانس ہوم پیج ایک اور چیز جو اس پیج کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے اس میں مختلف لنکس جو نظر آتے ہیں جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کا لنک اس میں ہے میرے ای میل ایڈریس کا لنک اس پہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا لنک بھی اس میں ہے ان لنکس یا ہائپر لنکس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیسرے لیکچر میں بھی کچھ ڈسکشن کی تھی اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ویب پیج تو آپ کو نظر آ گیا اسے میں نے بنایا کیسے تو اس کو میں نے بنایا ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے H T M L stand for hyper text mark up language H T M L ایک لینگویج ہے جس کے ذریعے ویب پیج آتھر کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ویب پیج بنائے جاتے ہیں اب براؤزر کے اندر آپ کو میرا بڑا خوبصورت سا ویب پیج نظر آ رہا تھا لیکن جب میں نے ایچ ٹی ایم ایل میں اس ویب پیج کا کوڈ لکھا تھا وہ ذرا مختلف تھا وہ کوڈ اب میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں خاصا مختلف ہے نا یہ تو یہ کوڈ جو ہے اس کے اندر ایک تو وہی چیزیں ہیں جو آپ کو پیج پہ نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کمانڈز بھی ہیں ان کمانڈز کی مدد سے براؤزر کو پتا لگتا ہے کہ کس چیز کو کیسے دکھانا ہے اچھا اس کوڈ میں جو چند امپورٹنٹ ٹیگز ہیں وہ چھ ہیں یعنی یہ چھ ٹیگز جو میں نے ابھی ہائی لائٹ یہ ایسے ٹیگز ہیں کہ اگر کسی ویب پیج میں یہ نہ ہو تو وہ ویب پیج نہیں ہوتا تو these are the six essential پہلا ٹیگ جو ہے وہ ٹی ایم ایل ہے دوسرا جو ہے وہ ہیڈ ہے تیسرا سلیش ہیڈ ہے سلیش ہیڈ کا مطلب ہے کہ وہ ہیڈ سے ہم نے ہیڈ والا پورشن شروع کیا تھا اور سلیش ہیڈ کا مطلب ہے کہ اب وہ پورشن ختم ہو رہا ہے اسی طرح باڈی کا ایک ٹیگ ہے اور کچھ دیر کے بعد سلیش باڈی کا ٹیگ ہے اور آخر میں slash H T M L کا ٹیگ ہے یعنی اب H T M L page جو ہے اس کا کوڈ ختم ہو گیا تو یہ چھ اسینشیل ٹیگز ہیں کہ جو ہر ویب پیج کے اندر ہونا ضروری ہے جہاں تک اس H T M L code کا تعلق ہے اس کو آپ دو مین پورشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پہلا portion is called the head portion اور دوسرا portion is called the body portion head portion start with the head tag and finish with the slash head tag body portion start with the body tag and finish with the slash body tag اب ہم ان دونوں پورشنس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے اور اس کی تقریبا ہر لائن کو دیکھیں گے کہ اس کا جو براؤزر میں آپ کو چیز نظر آتی ہے اس سے کیا اور کس طرح کا تعلق ہے سب سے پہلی بات جو براؤزر میں آپ کو نظر آتی ہے آپ کو کونے میں لیفٹ ہینڈ کارنر میں اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ ایچ ٹی ایم ایل میں کس طرح لکھتے ہیں تو جناب یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہیڈ پورشن کے اندر جاتا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ٹائٹل ٹیگ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ٹائٹل لکھتے ہیں اور پھر اس کو کلوز کرتے ہیں سلیش ٹائٹل جو چیز بھی یہاں ہوگی یعنی ٹائٹل اور سلیش ٹائٹل ٹیگ کے بیچ میں وہ اوپر ویب پیج میں اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں ڈسپلے کر دی جاتی ہے اب جناب آئیے باڈی پورشن کی طرف باڈی پورشن میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ موٹا موٹا میرا نام لکھا نظر آتا ہے اب اگر آپ H T M L code میں دیکھیں تو اس کے کورسپونڈنگ لائن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے ایچ ون سے پھر میرا نام آتا ہے پھر وہ فنش ہوتی ہے سلیش ایچ ون سے تو ایچ ون ایک اسپیشل ٹیگ ہے it is called the heading tag اور یہ H one that is the highest level of heading tag ہے اس کے علاوہ ایچ ٹو ٹیگ بھی ہوتا ہے ایچ تھری بھی H four H five H six اور ان سب میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس کا سائز چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے سو ایچ ون جو ہے وہ ٹیکس کو سب سے بڑے فونٹ میں اور سب سے موٹے فونٹ میں ڈسپلے کرتا ہے نیکسٹ براؤزر میں لکھا ہوا ہے adjunct professor in computer science آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا موٹا لکھا ہوا ہے تھوڑا سا بولڈ میں لکھا ہوا ہے تو ایچ ٹی ایم ایل میں اس چیز کو دکھانے کے لیے ہم ٹیگ کرتے ہیں بی کا B B for bold so جو بھی ٹیکس بی ٹیگ اور سلیش بی ٹیگ کے بیچ میں ہوتی ہے اس کو براؤزر جو ہے ذرا موٹا کر کے ذرا بولڈ کر کے ڈسپلے کرتا ہے لیکن ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے H T M L text میں وہ یہ کہ یہ بی ٹیگ سے پہلے ایک اور ٹیگ ہے دا پی ٹیگ یہ پیراگراف کا ٹیگ کہلاتا ہے جب بھی براؤزر دیکھتا ہے پیراگراف کا ٹیگ تو وہ فوراً ایک لائن بریک ڈالتا ہے نیکسٹ لائن خالی چھوڑتا ہے اور اس سے اگلی لائن پہ چلا جاتا ہے تو جب آپ نے ایک اسپیس ایک خالی لائن چھوڑنی ہو یوز دا پی اور the paragraph tag so paragraph tag کے بعد ہے جناب بول کا ٹیگ اور اس کے بعد کچھ ٹیکسٹ ہے اور اس کے بعد ہے سلیش بی کا ٹیگ سو بی اور سلیش بی کے درمیانی جو ٹیکسٹ ہے اس کو براؤزر موٹا کر کے بولڈ فارم میں ڈسپلے کرتا ہے اس سے نیکسٹ لائن جو ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ ایک ہائپر لنک پہ مشتمل ہے میں لکھا ہوا ہے ورچوئل یونیورسٹی اور یہ ہائپر لنک ہے کیونکہ یہ بلو میں ہے اور یہ انڈر لائن آپ کو نظر آ رہا ہے اب ایچ ڈی ایم ایل میں ایک ہائپر لنک کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ ہائپر لنک ذرا کمپلیکس ہے عام ٹیکسٹ کی نسبت کیونکہ اس میں سامنے بھی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس لنک کے پیچھے اس لنک کا ایڈریس بھی یعنی اس کا یو آر ایل بھی ہوتا ہے تو سامنے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے ورچوئل یونیورسٹی اور اس کے پیچھے جو ہونا چاہیے وہ ورچوئل یونیورسٹی کا یو آر ایل ہونا چاہیے ورچوئل یونیورسٹی کا یو آر ایل آپ کو معلوم ہے وہ ہے H T T P colon slash slash W W W dot V U dot edu dot P K تو اس وقت جس طرح آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ virtual university that's the description of the link اور اس لنک کے پیچھے جو یو ایل ہے وہ ہم لکھتے ہیں as H ref equal to اور پھر ہم وہ لنک لکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں یعنی کہ جو لیبل ہے اور جو اس کے پیچھے یو ایل ہے یہ خاص ٹیگ کی صورت میں لکھی جاتی ہے وچ از اینکر ٹیگ تو یہ دونوں چیزیں یعنی کسی ہائپر لنک کا لیبل اور اس کا یو آر ایل ایک خاص ٹیگ کی فارم میں ایل میں لکھے جاتے ہیں وہ ٹیگ کہلاتا ہے دا اینکر ٹیگ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹیگ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے اس طرح اور اس کے بعد اے لکھا ہوا ہے that A for anchor anchor تو ٹیگ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک لیبل ہوتا ہے اور ایک یو آر ایل ہوتا ہے اسی ایس ایل لائن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر میں بی آر ایک ٹیگ ہے جو سے پچھلی لائن میں بھی تھا بی آر سے کیا مراد ہے B R is the line break tag browser جب بھی بی آر کے ٹیگ کو دیکھتا ہے یہ فورن نیکسٹ لائن پہ چلا جاتا ہے تو یہ بی آر کا ٹیگ جو ہے وہ پی یعنی پیراگراف کے ٹیگ سے مختلف ہے کیونکہ بی آر کے ٹیگ کے بعد براؤزر نیکسٹ لائن پہ چلا جاتا ہے پی ٹیگ کے بعد وہ نیکسٹ لائن پہ نہیں جاتا اس سے بھی اگلی لائن پہ چلا جاتا ہے یعنی ایک لائن خالی چھوڑ دیتا ہے تو اگر آپ نے ایک لائن خالی چھوڑنی ہو تو آپ پی یعنی پیراگراف کا ٹیگ یوز کرتے ہیں ورنہ آپ بی آر کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اس سے اگلی لائن جو میرے ہوم پیج پہ ہے وہ تو بڑی سادی سی ہے پلین ٹیکسٹ ہے اس کے بعد بی آر لکھا گیا ہے اس کے بعد ہمارا فون نمبر ہے اس کے, اس کے بعد بھی صرف بی آر لکھا گیا ہے اس سے اگلی لائن جو ہے وہ ہے میرے ای میل ایڈریس کی وچ از اے بٹ مور انٹرسٹنگ اب یہ ای میل ایڈریس جو ہے یہ بھی آپ کو ایک ہائپر لنک کی فارم میں نظر آ رہا ہے لیکن اگر اس کے H T M L code کو آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ بجائے ایچ ٹی ٹی پی کہ جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کا ہوم پیج کا ایڈریس شروع ہو رہا تھا this starts with mail to تو یہ ایچ ٹی ٹی پی اور mail to they are two different action اگر کوئی U R L H T T P سے شروع ہو رہا ہو تو کیا ہوگا آپ اس ویب پیج پہ چلے جائیں گے لیکن اگر ایچ ایف کے بعد بجائے ایچ ٹی ٹی پی کے میل ٹو لکھا ہو تو براؤزر اپنے کمپیوٹر کے اندر تلاش کرتا ہے کہ بھئی کوئی ای میل کلائنٹ موجود ہے اگر کوئی ای میل کلائنٹ موجود ہو تو وہ اس کو لانچ کر دیتا ہے سو so, ایک ہائپر لنک جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو مختلف مقاصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جو پہلا ہمارا ہائپر لنک تھا اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ایک نئے ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں جب دوسرا ہائپر لنک اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہم کسی دوسرے ویب پیج پہ نہیں جاتے بلکہ ہم ایک نئی اپلیکیشن لانچ کر دیتے ہیں جس کی مدد سے آپ ایک ای میل بھیج سکیں جناب اس کے بعد جو آخری لائن ہے میرے ہوم پیج کی وہ بڑی سادی سی ہے اس میں کچھ ٹیکسٹ بھی ہے اور ایک لنک بھی ہے and that link is very similar to the very first link on this web page تو اس ویب پیج پہ ٹوٹل تین ہائپر لنک ہیں پہلا اور تیسرا دیر سیملر بیچ والا جو ہے وہ ذرا مختلف ہے تو جناب جب میں نے سوچا کہ میں نے اپنا ہوم پیج بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے کاغذ پینسل سے وہی کوڈ جو ابھی آپ کو دکھایا تھا وہ لکھا اس کے بعد میں نے ونڈوز میں جا کے جو ایک پلین ٹیکس ایڈیٹر ہے نوٹ پیڈ وہ کھولا اور اس میں وہ سارے کا سارا کوڈ ٹائپ کر دیا اس کو ٹائپ کرنے کے بعد جس طرح وہ نظر آیا وہ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد میں نے کیا یہ کہ اس فائل کو میں نے سیو کیا اور اس کو ایک خاص نام دیا index dot H T M L اس کو سیو کرنے کے بعد میں نے اس فائل کا آئیکن تلاش کیا اور اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا کمپیوٹر نے دیکھا کہ اس فائل کے اینڈ میں dot H T M L لکھا ہے تو اس نے فورن براؤزر لانچ کیا اور اس میں میرا ہوم پیج ڈسپلے کر دیا I'm done my home page is finished اب صرف ایک پرابلم ہے کہ میرا ہوم پیج جو تھا وہ صرف میرے کمپیوٹر پہ نظر آ رہا تھا میرے کمپیوٹر کے علاوہ اگر کوئی صاحب اس کو دیکھنا چاہے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئے اور میرے پی سی پہ اسے دیکھیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کو کسی طرح ویب کے اوپر اویلیبل کرنا ہے اگر میں ایسا کر لوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا that anybody anywhere in the world with web access can take a look at my home page تو اس کے لیے میں نے اس فائل کو جو میں نے ابھی ڈیولپ کی انڈیکس اور ایچ ٹی ایم ایل اس کو اپلوڈ کیا اس کو میں نے اپلوڈ کیا وی یو کے ویب سرور پر تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی جو بھی میں نے کیا میں نے اپنا ویب پیج بنایا اسے اپلوڈ کیا اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑے کہ جس کی مدد سے آپ اپنا ویب پیج بنائے اور اسے اپلوڈ کر سکے تو جناب step number one is quite simple آپ نوٹ پیڈ کھولیں اس میں اپنا H T M L code type کریں اور پھر اس کو سیو کریں اور اس کو نام دیں index dot H T M L اور اس فائل کو آپ سیو کریں اپنے پی سی کی ڈیسک ٹاپ پہ that step one that is notepad میں آپ نے فائل بنائی اس کو نام دیا index dot H T M L اور اس کو سیو کر دیا آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وی یو کے انٹرنیٹ پہ جائیں وہاں پہ لاگ ان کریں اور پھر آپ اس پیج پہ جائیں جس کی مدد سے ویب پیجز اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ وی یو کے ویب سرور پہ اپنے index dot H T M L جس کو آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ اسٹور کیا تھا اس کو اپلوڈ کر دیں اور تیسرا اسٹیپ کیا ہے there is no third step because you are already done your web page is already available to everybody on the web اور اس کا ایڈریس کیا ہوگا اس کا ایڈریس ہوگا H T T P colon slash slash W W W dot V U dot edu dot P K slash tilde اور اس کے بعد وہ آٹھ ایکس یعنی جو کہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہوگا تو جناب وی آر ڈن اس لیکچر میں ہم کرنا یہی چاہتے تھے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اپنا ویب پیج آپ نے کیسے بنانا ہے اور اس کو کس طرح اپلوڈ کرنا ہے لیکن ابھی ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جو آج ہم نے ٹیگز دیکھے ہیں ان کو ریویو کر لیں ایچ ٹی ایم ایل کے جو جو ٹیگز آج ہم نے یوز کیے ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ ریویو کرنا چاہوں گا تو جناب اب ذرا ہم دیکھ لیں کہ کون کون سے ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ آج ہم نے یوز کیے سب سے پہلا تو ایچ ٹی ایم ایل کا اپنا ٹیگ ہے یعنی کوئی بھی H T M L page جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور slash H T M L کے ٹیگ پہ فنش کرتا ہے اس کے بعد ہر H T M L page کے ہر ویب پیج کے دو پورشن ہوتے ہیں ہیڈ پورشن اور باڈی پورشن ہیڈ پورشن شروع ہوتا ہے ہیڈ کے ٹیگ سے اور ختم ہوتا ہے سلیش ہیڈ کے ٹیگ پہ اسی طرح باڈی پورشن جو ہوتا ہے وہ باڈی کے ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور فنش ہوتا ہے سلیش باڈی کے ٹیگ پہ ہیڈ پورشن کے اندر جو ہم نے دیکھے تو ہم نے صرف ایک ہی ٹیگ پیئر کے بارے میں آج ڈسکشن کی وہ تھا ٹائٹل یعنی ٹائٹل اور پھر سلیش ٹائٹل اور ان کے ان دونوں ٹیگس کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ویب پیج کے اوپر اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں اپیئر ہو جاتی ہے جب بھی آپ اسے براؤزر میں ڈسپلے کرتے ہیں تو جناب چھ تو وہ اسینشل ٹیگس ہو گئے H H T T M M L L slash slash slash head head body body اور ہیڈ پورشن کے اندر صرف ہم نے ایک ہی پیئر آف ٹیگس کی بات کی یعنی ٹائٹل اور سلیش ٹائٹل کا اب دیکھتے ہیں کہ باڈی پورشن کے اندر ہم نے کون کون سے ٹیگز یوز کیے سب سے پہلے تو ہم نے پیراگراف کو شروع کرنے کا ٹیگ یوز کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک میچنگ پیراگراف کو کلوز کرنے کا ٹیگ یعنی سلیش پی کا ٹیگ بھی ہم نے یوز کیا ایک تو جناب پیراگراف کے ٹیگز کا پیر ہو گیا دوسرا جو ہم نے ٹیگ دیکھا وہ بڑا سادہ سا تھا was the B R tag یعنی ایک لائن کو ہم ختم کیسے کرتے ہیں یعنی لائن بریک کس طرح ڈالتے ہیں ایک اور جو ٹیگ ہم نے دیکھا that was a pair of tags that was the bold pair یعنی بی سے شروع کر کے آپ سلیش بی پہ ختم کریں اور بیچ میں جو بھی چیز آئے گی اس کو browser as bold text show کرے گا جو بڑا انٹرسٹنگ ٹیگ آج ہم نے دیکھا وہ تھا اینکر ٹیگ یعنی جو اے سے شروع ہوتا ہے اور اس ٹیگ کے ہم نے کہا کہ they are two parts to it ایک تو اس کا لیبل کا پارٹ ہے دوسرا اس کا ایکشن کا پارٹ ہے لیبل وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے ایکشن وہ چیز ہے کہ اگر اس لیبل پہ ہم کلک کریں تو وہ چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ایکشن کی بات کر لیں ایکشن میں ہم نے دو طرح کی پاسبلٹیز دیکھی ایک پاسبلٹی شروع ہوتی ہے H T T P colon slash slash سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کسی ہائپر لنک میں جس کا action H T T P colon slash slash سے شروع ہوتا ہو اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ایک نئے ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ بجائے H T T P colon slash slash سے شروع کرنے کے آپ میل ٹو کولن سے ایکشن کو شروع کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میل ٹو کولن اس کے بعد آپ لکھتے ہیں ایک ای میل ایڈریس اب اگر آپ اس ہائپر لنک پہ کلک کرتے ہیں جس کا ایکشن ہو mail to colon email address تو کیا ہوتا ہے تو براؤزر جو ہے وہ میل کلائنٹ کو تلاش کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ اور اس کو لانچ کر دیتا ہے نہ صرف اس کو لانچ کر دیتا ہے اس کا وہ جو ٹو ایڈریس والا ایریا ہے وہاں پہ میل ٹو کے سامنے جو آپ نے ای میل ایڈریس لکھا تھا نا وہ بھی ڈسپلے کر دیتا ہے تو اگین اینکر ٹیگ کا پہلا پورشن جو ہے وہ ہے ایکشن پورشن اور اس میں دو پاسبلٹیز ایک H T T P colon slash slash کی اور دوسری میل ٹو کولن کی جناب اینکر ٹیگ کا دوسرا حصہ یعنی کہ لیبل یعنی اینکر ٹیگ کا وہ حصہ جو کہ براؤزر میں نظر آتا ہے as underlined blue text وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے جو یوزر ہے اسے پتا لگتا ہے کہ اگر میں اس لنک پہ کلک کروں گا تو میں تقریباً کہاں پہ جاؤں گا سو so اگر آپ کا لیبل ورچوئل یونیورسٹی آپ نے لکھا ہوا ہے تو یوزر کو خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس پہ میں کلک کروں گا تو میں ورچوئل یونیورسٹی کے ہی ویب پیج پہ جاؤں گا سو so اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیبل کی ٹیکسٹ جو ہوتی ہے اس کا جو اس کے پیچھے یو آر ایل ہے اس سے کچھ تعلق ہونا چاہیے تو یہ نہ ہو کہ پیچھے یو آر ایل تو ورچوئل یونیورسٹی کا ہو اور اس کے آگے آپ نے بھولا پان شاپ لکھا ہوا یہ اینکر ٹیگ خاصا امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں آج جتنے بھی ٹیگز ہم نے دیکھے ان میں سب سے زیادہ کمپلیکس ہے یہ ٹیگ شروع ہوتا ہے اینگلڈ بریکٹ سے اس کے بعد اے لکھا جاتا ہے اس کے بعد بلینک اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے ایچ ریف اس کے بعد ایکول سائن اور پھر آپ نے ایک یو آر ایل یا پھر میل ٹو ڈالنا ہوتا ہے تو اس کے اس کو شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ کوٹس لکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں H T T P colon slash slash اور آپ یو آر ایل کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے یو آر ایل کی بجائے ایک ای میل کا میل ٹو ڈالنا ہو تو پہلے آپ لکھتے ہیں میل ٹو کولن اور پھر آپ ای میل ایڈریس لکھ دیتے ہیں پھر اس کو آپ کلوز کرتے ہیں اینڈ سے اس کے بعد آپ اینگل بریکٹ سے بھی کلوز کرتے ہیں اسے اور پھر لیبل لکھتے ہیں پھر اینگل بریکٹ پھر سلیش پھر اے اور پھر اینگل بریکٹ سے کلوز کرتے ہیں سو ان لائک آل دی ادر اس میں کمپلیکسٹی نسبتاً زیادہ ہے اس کو ہم ایک ایگزامپل کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو چھوٹا سا ایک ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ کا سنپلٹ نظر آ رہا ہوگا اسی کوڈ کو جب آپ براؤزر میں دیکھیں گے تو آپ کو وہ اس طرح نظر آئے گا یہاں پہ ایک کی چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ دوسرے لیول میں دیکھیں تو اگر آپ کو یاد ہو میرے ہوم پیج پہ تو ای میل ایڈریس والا جو لنک تھا اس کے اوپر ای میل ایڈریس ہی لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ that is not a requirement اگر ایک لنک آپ کا ای میل ایڈریس کے لیے ہے ضروری نہیں کہ اس کا لیبل بھی ای میل ایڈریس ہی ہو you have the option of putting most anything over there اچھا جناب اب ہمارا یہ جو ریویو تھا ایس ٹی ایل ٹائم کا وہ تو ختم ہوتا ہے اب میں سمرائز کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں لرن کی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ویب پیج بنائے کیسے جاتے ہیں اس کا طریقہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے سب سے پہلے آپ اپنا ویب پیج جو ہے اس کے اندر جو S T M L code آپ نے ڈالنا ہے اس کو لکھتے ہیں کاغذ پینسل کی مدد سے جب آپ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کاغذ پہ مجھے چیز نظر آ رہی ہے جو کوڈ نظر آ رہا ہے یہ اچھی ریزنیبل شیپ میں آ گیا ہے پھر آپ ایک کمپیوٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ آپ نوٹ پیڈ کو کھولتے ہیں نوٹ پیڈ جو ہے وہ ایک پلین ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنے کا ٹول ہے نوٹ پیڈ کو کھولتے ہیں اس میں وہ جو ٹیکسٹ آپ نے لکھی تھی جو آپ نے ایچ ایل کوڈ لکھا تھا اس کو ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اسے چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ وہی ہے جو میں نے لکھا تھا تو جناب جب آپ اسے ٹائپ کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں پھر آپ اسے سیو کرتے ہیں اور اگر آپ ایک ویب پیج ڈیولپ کر رہے ہیں تو جب اسے سیو کریں گے تو اس کا ایک اسپیشل نام ہوگا جو آج ہم نے کام کیا اس میں تو ہم نے اس کو نام دیا index dot H T M L کا اس میں یہ جو ایچ ٹی ایم ایل والا پورشن ہے یہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ ایک ویب پیج کی فائل ہے تو یہ ایچ ٹی ایم ایل ہونا تو ہر دفعہ بہت ضروری ہے اس دفعہ ہم نے باقی نام تھا اس میں انڈیکس لکھا لیکن وہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں so H T M L تو لازمی ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے یعنی جو لیفٹ پہ حصہ ہے وہ جو فل اسٹاپ کا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی دوسری ہوم ورک اسائنمنٹ کی یہ دوسری آپ کی ہوم ورک اسائنمنٹ جو ہے اس میں آپ نے اور کچھ نہیں کرنا بس اپنا ویب پیج بنانا ہے اور اسے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ جب اپنا یہ ویب پیج بنا لیں گے اسے اپلوڈ کر لیں گے اس کو ہم چیک اسی طرح کریں گے کہ ہم براؤزر پہ جائیں گے اور آپ کے ویب پیج کا یو آر ایل ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے سارا کے سارا کام صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں اس ویب پیج میں آپ کم از کم تین چیزیں ضرور ڈالیں گے ایک تو یہ کہ اس ویب پیج میں آپ ایک لنک ڈالیں گے اور وہ لنک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس ہائپر لنک پہ میں کلک کروں تو ہم جائیں میرے ویب پیج پہ یعنی H T T P colon slash slash W W W dot V U dot edu dot P K slash tilde الطاف تو آپ نے میرے ویب پیج کو اپنے ویب پیج سے لنک کرنا ہوگا ایک چیز دوسرے یہ کہ اس میں ایک اور لنک ہونا چاہیے اور وہ لنک ہونا چاہیے آپ کے ذاتی ای میل ایڈریس کا یعنی وی یو کا جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے اس کا لنک ہونا چاہیے should be a clickable link یعنی اگر میں اس پہ کلک کروں I should be able to send you an email that way دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز جو آپ کے ویب پیج پہ ہونا ضروری ہے آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے پچاس سے لے کے تقریباً سو الفاظ کا اس پیراگراف میں آپ نے بس یہ لکھنا ہے کہ what you see yourself doing ten years from now تو تھوڑا سا فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے تو یہ تین چیزیں یعنی link to my web page your own email address is a link اور یہ پیراگراف یہ تینوں چیزیں اس ویب پیج پہ ہونا ضروری ہیں اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس کریں گے تو آپ کو پورا کریڈٹ نہیں ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سی چیزیں ڈالنا چاہیں that is fine is well لیکن کم از کم یہ تین چیزیں ضرور ہونی چاہیے اور یہ اسائنمنٹ کب ڈیو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے سلیبس کی کاپی کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو پتا لگ جائے گا کس دن اور کس وقت یہ اسائنمنٹ ڈیو ہوگی اس وقت اسکرین پہ آپ کو دو یو آر ایل نظر آ رہے ہوں گے these are two very interesting web pages جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل میں کس طرح کوڈ لکھا جاتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں ان پہ بڑی اچھی انفارمیشن موجود ہے پہلا یو آر ایل جو ہے وہ ذرا سادہ سا ہے دوسرا جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن دیتا ہے سو so, اگر آپ کو موقع ملے ان دونوں پیجز کو آپ ضرور دیکھیں اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کی جو دوسری ٹیکسٹ بک ہے یعنی جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ کے بارے میں جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کو بھی آپ ضرور کنسلٹ کریں اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں ایچ ٹی ایم ایل کے جو امپورٹنٹ ٹیگس ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریویو کیا گیا ہے ویسے ابھی آپ نے ان دونوں ٹیکسٹ بکس یعنی انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز اور لرننگ جاوا اسکرپٹس ان کو پڑھ کے دیکھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بعض چیزیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں ایسی ہیں جو آپ کی ریڈنگ اسائنمنٹ میں شامل ہیں لیکن انہیں لیکچرز میں کور نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ یہ بھی کہ بعض چیزیں لیکچرز میں کور کی جاتی ہیں لیکن ٹیکسٹ بک میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سو so, مہربانی کریں اور اس سے آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوں that is how it is suppose to be ہم نے ٹیکسٹ بکس آپ کے لیے اچھی سے اچھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن we could not find a text book which included everything that we wanted to include so اس لیے تھوڑا سا تھوڑی سی چیزیں ایسی ہوں گی آپ کی آپ کے لیکچرز کے دوران جو ڈسکس کی جائیں گی جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں نظر نہیں آ رہی اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ٹیکسٹ بک میں ہیں جو آپ کو لیکچرز میں نظر نہیں آئیں گی اگر آپ کے امتحانات آئیں تو اس کی تیاری کے لیے آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی اسائنمنٹس کو دیکھیں گے پھر جو لیکچرز میں چیزیں کور کی گئی ہیں انہیں دیکھیں گے اس کے بعد آپ ٹیکسٹ بک کو دیکھیں گے سو so, یعنی آپ کے امتحانوں کا آپ کے لیکچر سے زیادہ گہرا تعلق ہوگا اچھا جناب آپ کی جہاں تک اسائنمنٹس کا تعلق ہے آپ کو دو اسائنمنٹس تو مل گئیں ان میں سے پہلی اسائنمنٹ جو تھی وہ تو بہت جلدی اب ڈیو بھی ہوگی یا شاید آج ہی ڈیو ہو یہ دوسری اسائنمنٹ جو ہے یہ اگلے ہفتے کسی وقت شاید ڈیو ہوگی ایک اور چیز اس کے بارے میں ہمیں کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں وہ ہے اس کورس کا سٹرکچر اس کورس کے سٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ یہ کیا کہ آپ ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا لیکچر جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اگلے لیکچر کا ویب ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو جناب ہم نے اس کورس کو کچھ ڈیزائن اسی طریقے سے کیا ہے کہ اس کا ایک خاصا بڑا چنک اس کا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے اس کا فوکس صرف ویب ڈیولپمنٹ پہ ہے ہر تیسرا lecture that is in total lectures are concentrated on just that one area تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کا پہلا لیکچر دوسرا لیکچر ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے پھر ایک دم سے تیسرا لیکچر آتا ہے جن کا پہلے دو سے کوئی ربط نہیں ہوتا اس کے بعد پھر دو لیکچر ہوتے ہیں پھر ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر آ جاتا ہے تو اس سے آپ زیادہ پریشان نہ ہو that is that is this is by design یہ کوئی ٹرانسمیشن میں غلطی نہیں ہو رہی ایک اور چیز جس کا تذکرہ ہم نے چوتھے لیکچر میں کیا تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ ای میلز موصول ہوئی ہیں ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے ماڈرن سپر کمپیوٹر جو ہیں اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسر یوز ہو رہے ہیں کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک بہت بڑا اسپیشل ویل ڈیزائنڈ عظیم سا مائکرو پروسیسر یوز کر لیں بجائے اس کے کہ ہم ہزاروں چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر یوز کریں اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب ہم نے چوتھے لیکچر میں نہیں دیا تھا لیکن اس وقت ہم اس جواب کو دیتے ہیں جناب ایشو یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر کو بنانا ایک بہت کمپلیکس ٹاسک ہے اور اگر آپ نے مائکرو پروسیسر بنانا ہو جس کی پرفارمنس بے انتہا اچھی ہو اور بعد میں یہ پتا لگے کہ اس کی آپ نے صرف تین چار کاپیز ہی بنانی ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے بہت ہی زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور دوسرے یہ کہ آج کل کے پرسنل کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والے مائکرو پروسر اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کو سپر کمپیوٹرز میں یوز کرنا is very much cost effective تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اسپیشل پرپز لیکن بہت مہنگے مائکرو پروسر بنائیں سپر کمپیوٹر کے لیے آج کل کے پرسنل کمپیوٹر کے لیے جو مائکرو پروسر بنتے ہیں انہی کو ہم زیادہ تعداد میں ملا کے یوز کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ جو سپر کمپیوٹر کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایک تو یہ چیز دوسری یہ کہ آج کل کی جو کمپلیکس پرابلمس ہیں جن کو ہم سپر کمپیوٹرز کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتی بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ ایک ہی پرابلم بہت دفعہ ریپیٹ ہو کے ایک بڑی پرابلم بنتی ہے فار ایگزامپل آپ ایک مووی بنا رہے ہیں مووی اگر آپ کمپیوٹر کے ذریعے بنا رہے ہیں تو آپ ہر دفعہ جو ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر پکسل جو آپ کی مووی اسکرین پہ نظر آتا ہے اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ایک اسکرین پہ بلینز آف پکسل ہوتے ہیں اب ہر پکسل کے لیے جو کیلکولیشن ہو رہی ہے وہ ہر دوسرے پکسل پہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اس سے بہت ملتی جلتی ہے تو آپ کر یہ رہے ہیں کہ ہر پکسل کے لیے ایک ہی کیلکولیشن کو بار بار دہرا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک مائکرو پروسیسر ہو جس پہ ایک ہی کیلکولیشن کو آپ بار بار دہرائیں آپ بہت سارے مائکرو پروسیسرز کی مدد سے سپر کمپیوٹر ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر ہیں وہ ایک ہی کیلکولیشن کو بار بار دہراتے ہیں اس طرح آپ کی ٹوٹل تھرو پٹ یعنی آپ کی ٹوٹل ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو دو وجوہات ہوئی ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر کو ملا کے ایک بڑا کمپیوٹر بنانے سے کاسٹ کی سیونگز ہوتی ہیں اور دوسرے یہ کہ خاصی پرابلمس جو آج کل سپر کمپیوٹرز کے ذریعے سالو کی جاتی ہیں ان کی نیچر ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ اسے پیرل میں کام کرتے ہوئے بہت سارے پروسیس میں کریں تو آپ کا وقت زیادہ بچتا ہے تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ماڈرن سپر کمپیوٹر جو ہیں وہ بہت سارے پروسیس کو ان پیرل چلا کے بنائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ہی بڑا سا طاقتور سا پروسیسر جو ہے اس کی مدد سے اسے ڈیزائن کیا جائے ایک چیز جس کے بارے میں میں آپ کو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمیں کوئی ای میل بھیجنے سے پہلے آپ سی ایس ون ون کا جو کورس میسج بورڈ ہے اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیا کریں کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے کیا اس کا جواب آلریڈی وہاں پہ موجود تو نہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار سوال ایسے آ جاتے ہیں جن کا جواب ایک ہی ہوتا ہے تو ہمارے پاس موقع ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو انڈیویجلی جواب دے سکیں تو آپ ہماری زندگی آسان کر سکتے ہیں by taking a very simple step that is before sending اس کوشچن بائی ای میل آپ سی ایس ون ون کا جو میسج بورڈ ہے اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کا جواب آلریڈی وہاں پہ موجود تو نہیں تو جناب یہ تو ہو گئے آپ کے سوالوں کے کچھ جواب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جتنی جلدی ہو سکے ای میل کے ذریعے یا میسج بورڈ کے ذریعے آپ کو جواب دیں if you have any problems any at all make sure that you use this facility تو جناب آج ہم نے اس لیکچر میں دیکھا کہ ایک ویب پیج کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج جو ہم نے ویب پیج ڈیولپ کیا ہے وہ بڑا سادہ سا ویب پیج تھا نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں گے کہ اس ویب پیج کو تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس بنانے کی کوشش کریں گے اس میں چند اور فیچرز ڈالنے کی کوشش کریں گے آج ہم نے مثلا پیراگراف کا لائن بریک کا اور اینکر کا ٹیگ صرف انہی کو دیکھا نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ ایک ویب پیج کے اندر لسٹ کیسے ڈالی جاتی ہیں اور کتنی طرح کی لسٹ ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ کسی ویب پیج میں ٹیبلز کس طرح ڈالے جاتے ہیں ٹیبلز بڑے سادے سے ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں خاصے کمپلیکس ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا ویب پیج ڈیولپمنٹ میں کچھ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے بھی ٹیبلز یوز کریں گے کہ جو فورن نظر نہیں آئیں گے وہ ٹیبلز بیک گراؤنڈ میں ہوں گے اور اس کی مدد سے آپ اپنے ویب پیج کے فارمیٹ کو انٹرسٹنگ اس کی پریزنٹیشن کو اچھا بنا سکیں گے تو جناب نیکسٹ ٹائم ہمارا فوکس ہوگا لسٹ پہ اور ٹیبلز پہ اور نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ کمپلیکس ویب پیجز بنا سکیں جاتے جاتے آپ کو ایک قصہ سنا دیں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے کمپیوٹر خریدا بڑے خوش تھے گھر پہ لائے اسے سیٹ کیا اسے یوز کیا بہت مزہ آیا مہینے بھر کے بعد ان کا کمپیوٹر کچھ خراب ہو گیا انہوں نے فون کیا کمپیوٹر کے مینوفیکچرر کو کہ جناب میں فلانا آدمی بول رہا ہوں میں نے فلانے دن آپ کا فلانا کمپیوٹر خریدا تھا وہ کام نہیں کر رہا لائن کے دوسری طرف جو صاحب تھے انہوں نے پھر پوچھنا شروع کیا کہ اچھا کیا کیا اس میں خرابی ہے ان کا جناب کوئی بڑی خرابی نہیں بس ایک سادی سی خرابی ہے کہ کمپیوٹر میں جو کافی کپ ہولڈر تھا یعنی وہ ہولڈر جس میں میں اپنا کافی کا کپ رکھتا تھا وہ خراب ہو گیا ہے لائن کے دوسری صاحب دوسری طرف جو صاحب تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اچھا ہم تو ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں بناتے کہ جس میں کافی کپ ہولڈر لگا ہوا انہوں نے کہا جناب یہ کچھ ڈسکرائب کرے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہا جناب دیکھیے میرے کمپیوٹر کے اور جس طرح ہر کمپیوٹر پہ ہوتا ہے میرے کمپیوٹر کے سامنے بھی ایک بٹن لگا ہوا ہے اس کو میں دباتا ہوں تو کافی کپ ہولڈر باہر آ جاتا ہے آپ کو پتا لگا میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں جی ہاں جناب جو سی ڈی روم کا ایک چھوٹی سی چیز باہر نکلتی ہے اس میں ایک گول سا سوراخ ہوتا ہے اس میں یہ صاحب اپنی کافی کا کپ رکھا کرتے تھے تو جناب جو لائن کے دوسری طرح صاحب تھے ان کو بھی اس کی سمجھ آ گئی انہوں نے کہا سر میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے کمپیوٹر نے اتنی بڑی آپ کے ساتھ گڑبڑ کی ہے آپ ایسا کریں کہ فوراً اپنے کمپیوٹر کو ڈسکنیکٹ کریں پاور سے اور اس کو پیک کریں اور اسے ہمارے پاس واپس بھجوا دیں کیونکہ ہمارے خیال میں ہمارا کمپیوٹر اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے انڈر یو جا سکے خدا حافظ